کرٹری کیسے آتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں تو چیزوں کو کمپریسو بنا چکن رہتے ہیں سب جی، کمپریسو یہ آسپیکٹ وہ آسپیکٹ وہ آسپیکٹ سب چیز جوڑ رہتے ہیں حالانکہ صحیح ہے کہ سارٹ آؤٹ کیا جائے جو مین چیز ہے اس کو فوکس کیا جائے ہمیشہ زندگی میں کوئی چیز مین ہوتی ہے اور کچھ پریفری ہوتی ہیں چیزیں تو الگ نہیں کرتے وہ جو پریفری پر جو آئٹم ہے اس کو بھی لیتے ہیں اور جو مین ہے وہ بھی لیتے ہیں دس لیڈس ٹو کنفیوژ ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو میں کہتا ہوں کہ پرنسپل آف ایلیمنیشن ریلیونس کو الگ کرنا بیسکس کو پریفری پر جو ہے اس کو الگ کرنا یہ ہم کرتے ہیں تو ہماری باتوں میں کلیئرٹی ہوتی ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو چکر میں میں سب ان کے اپنے مائنڈ کلیئرٹی نہیں ہوتی ان کے اپنے خود مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں ہوتی تو وہ کلیئرٹی نہیں آتی بہت ساتھ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے کوئی لائن ایکشن نہیں بنتی کوئی لکھ ریسرچ کے لیے تو اس میں تو آپ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو تو ایک ایکشن پلان بنانا ہے جو لوگ بلائیں گے وہ ایک کانسپٹ لے کے جائیں کہ ہم یہ کرنا ہے تو ایکشن پلان بن نہیں سکتا کبھی دنیا میں کسی ریسرچ تھیسس سے ایکشن پلان نہیں بنا کیونکہ کرتا ہر آٹھ کو لینا مجھے بعض کی کتاب سے لوگوں کو ایکشن پلان مل گیا ایکٹیو ہو گیا دنیا بھر میں لیکن ہزاروں ریسرچ برس چھپتے رہتے ہیں اس سے کسی کو نہیں ملا تو یہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر یہی ایسے بولیں گے لوگ وہاں پر کہ کسی کو نہیں ملے گا کہ ہمیں کر رکھا ہے